سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے ان سے حکم بن عطبہ نے ان سے ابراہیم نقی نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کوچ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر غمگین کھڑی ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا اقرا یا فرمایا راوی کو شک تھا حلقی معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روک دو گی کیا تم نے قربانی کے دن طواف کر لیا ہے انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو انتیس